عشق کے کا طرز کلام اور کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے ترک مند کا طرز کلام اور ہے تارے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالا سائے اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق لا اب لگ مجھ سے میں تحریر کا فرضہ علی نے گرامی جتنا چیر اللہ جل شام ہو کر توفیق کا پاس میں جناب کے سامنے جس

اس واسطے پہلے اس کی گل کا کرنا کہ اس وقت جی حضور خانہ کبلا عالم نور محمد مہاوی علیہ الرحمہ چشتیاں وہ پیشواہ آپ اپنے زمانے بیٹھ کے فرماندے سن کتنا کا دور آ گیا ایمان کوئی لے جائے اور اس گل تاجدار گرڑا بھی فرماندے سن کہ مقدرہ لا ایمان لے جا سکے اس وقت چلو ایسا سان سمجھ لگ جائے کچھ چیزاں ایمان دیا نشانیاں سامنے آ جان کے پتہ لگ جا سکے کہ ایمان سب کو ہے ایمان دس کے دنال ایک وڈی نشانی بھی دستی ہے کیونکہ اج کل ہر بندہ یہی آخر میں مومن ہوں ایماندار کوئی تجنتی ہونے کا دعوی بھی کرنے ہاں لیکن جب اصلاف امت ائمہ کرام صوفیاء کرام کی تعلیمات نو ویسیا جاتا ہے پھر اس وقت تسا اپنی گل کرو گے یعنی کہ چند ہیں فقیران دی جب صوفیہ کرام دی حالات پڑھی دے پھر اثر اپنے آپ کو بھی پوبن نے تعالی علیہ وسلم اے نہ سمجھی جڑا مسجد آ جائے وہ بمبن جڑا مسجد اچھی بنا لو چالی چالی دن چیلے کٹے مسجد اندر باوے جنیا مردیا اچیا مسجد ہوبل لگے ہودارس بنے ہومان اس شہر کا نام کھولی جڑا مسجد بناوے مومن نہیں آ سکے کیوں

رسول خدا کی فرماتے نے یا اتنی عالم نہ آتے یا جتا میں ہوں نہ فلم ساج میں سفی ہندوں میں فرمایا زمانہ آئے گا لوگ مسجد جمع ہوں گے لیکن مومن ایک بھی نہیں مستدق حافظ کی حدیث جدو حدیث پاک بزرگا رسول خدا کی پرانا ہو رہا ہے مسجد میں جمع ہو گیا نہیں آپ آسان کی سمجھے نا ایمان دعوی کر دیں تسبی واہ واہ رکھ لی اپنے کو سارا دن ذکر گزاری بھاویں سارا دن ذکر گزار ذکر کس بھی دیر در اگر وہ ایمان جڑا ہے نا وہ اگے دسنا ہے جو وہ چیز کھولتی تو بھاویں لکھا دسمیاں

محمد جو کچھ مدنی تاجدار تازیمنا تعلیم سارے سارے سارے اور تعظیم تعظیم نال نال نو ملنا ایمان آتا

تنقید نام بعد ہی ہی آ جائے ہوں یہ مننا نہیں آتا بھی استاد سڑ جانا ہے بھائی مانا اس نال نہ چنگا آخنا جد آخ نے والد صاحب نے یہ نہ بالک سا کے آگ نے

تعظیم ہونے کی ہوگی تعظیم عبداللہ بن ابئی منافق منگا رہے کلمہ پڑھنا رہے محبوب خدا نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی کرتا مبارک اپنا قسم میں دتا لیکن ان المنافقین فکر کے اصل میں اندار جہنم کے نچلے طبقہ وہ آخری پیڑے جاؤ کا مقام ہے جب سوچے بننا تو ہے سی لیکن تاغی بنا نہیں سی سنتا اصل بنے کا ہوا جیتھا مننا کے کا منتال کتو بننا ہے تلو مننا وہ دلوں نہیں نہیں نہیں سی سی بنتا رسول رسول خدا خدا کے کے کے دین حق سمجھتا اندر دا دا منافق کی تا اس مننا قابل قبول ہویا تعلیم کرام نے نے شرط تاں کر ہے کہ جو لے آئے زبان نال بھی قرار کرتا ہوئے دل نال بھی منتا ہو امام دو رکن بولو دسو کہڑے کہڑے آپ پڑھی لکھی ہے انگریزوں نے مسلمان کرنا جی کرنا کہ نہیں ہوں وہ آ گیا اگے انگریز آخر جی مان دل کو دسو ہوں چپ کیوں کر گیا جی بولو تک تک میں گل کی میں اپنے مگر گل نہیں کی مینو آدھے نے یعنی کہ خط کرنے واسطے نہیں میں ہر وقت مسلمان کرنا سات سو سال پرانا رسال ہے ممتا تل اسلام فارسی دے اندر عزیز اللہ صحبی لکھن والے نے اور اس رسالے کی تعریف مجدد الفسانی نے اپنی مکتوبات چھوڑ دی وہ بزرگ فرمانے نے ایمارا دو رکن ایمان دے دو رکن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو رکن نے زبان میں اقرار کرنا دل نہ تصدیق کرنا کیڑی شے جو خود رسول خدا لے کے آئے ہیں دو رکن نے ذرا یہ جو یاد کرنا بھی ہے نا ذرا دین دے اپ بولو سبحان اللہ اقرار باللسان ہے زبان نال اقرار کرنا ہے تصدیق دل قلب دل نال سچا مننا تصدیق کرنی ہے کیڑی چیز دی بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رسول خدا دین شریعت لے گئے ہیں نوتن او ہمیں گا زبان نال اقرار کرتا ہوئے کہ دلوں میں جاؤں جی دلوں نہیں بنتا تو پھر مومن نہیں منافق زبان نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا تھا سا پیر پاؤ پیر پاؤ فرما دے زبانی کلمہ تمہارا کوئی ڈارا سب کرتے کرے گا ذکر کرنگا نہیں کا منافق نہیں دل کا کلمہ یہ ایمان جو کچھ رسول خدا لے گئے اس کو تعظیم نال من ڈال ڈالے پھر مومن ہو سارے جو کچھ اے یہ ایمان ہوئے اگر رسول خدا کے مردا دے بارے حکم مدنی تاجدار کا تیاس کے پر حق ہے عورتوں کے بارے تیاس کے پر حق ہے مولویا کے بارے آپ کے پر حق حکومت کے بارے ہوئے سے آپ کے پر حق کے اٹل پیران کے بارے ہوئے آپ کے پر حق گھر دیکھ کے جو رسول خدا جو قرآن حدیث آخے اگے نہ آخے یارو شخص

جو رسول خدا لے کے آئے نے سارے دے سارے نو سچا تعلیم نال مننے جھکا دے سبحان اللہ توجہ ہے شیطان جان دو کیوں ماریا گیا حکم نہیں منیا حکم نہیں منیا کنے کنے ہزاراں سال وہ نہیں پاتر مطلب اپنی لے کروڑی وہ جو ہے بولو سبحان اللہ ایک حکم ایک حکم نہیں بنیا ایک ہی تھی نا سجدہ تھا ایک تو زیادہ نہیں ایک نہیں بنیا

بولو تو صحیح ہاں ایک بار خیال آیا سی خیال آیا سی کہ میں چلو اپنی جان چھوڑا حضرت موسا کلیم کو حاضر ہوا کہنے لگا مہربانی فرماؤ رب تعالیٰ کی بار بار کرم کرو ہوں معافی کر چکی ارد کی تھی کلیم نے ساری تعالیٰ فرمایا ساری وہی گل ہے

لکھا جی رہاس کرتا ہے وہ راکر لکھیا جاتا ہے جڑا اللہ تعالی کان لکھ نہیں دیکھا دوسری خاص

پانے لکھا تسبیاں پھیرے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوئے پھر اس سے حدیث کا مشکل پڑے گا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے قرآن ان سے لانت کریں پھر پانے پڑھتا ہوئے وہ بھی کوئی تسبی نہیں پھر ہو گئے آلوم شیرے پانی جو تھا ولی ہوئے

خاص ہے یہ کہ ٹی وی بند کر کے سوے رات ٹی وی پھر سو جاگ جا کے جو ہے ہاں، عالم نہ ہو جی کتاب کتاب ہر کتاب کو واپ سکتے ہو لیکن الکتاب صرف مزید

جس کوئی گل لکھ چھٹ جنا کہہ چھٹ میری فوج بھرتی ہونا مسلمان نہر بگتی ہوئے گی ادھر بھی ہزارہ رکھتے ہو گے ادھر بھی ہزارہ مرد رکھتے ہو گے تینوں دے چھٹا گا میرے علی جڑا اللہ اللہ

مہینے کی تنخواہ قوم کا روزہ پی گیا نہ روزہ رہا نہ عید رہی نہ سنت تین چیزاں گئی یہ ہوں آخرت میں گفتگو کرا گا گل کرا گا بولنا جڑا العالم سی نا فرمایا شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا بھاوے ساری کنال دے چھڑ یہو جہ عالم دے بارے دا خدا بیان ہے العالم عبادت عالم دا سونا عبادت عبادت یار کیوں نہ ہوئے ہوگی جب سو جمع خدا زیارت اس عالم دے سونا کیوں نہ عبادت ہوئے ہے سبحان اللہ سو تے نہیں گئے

جو ہے پھر جڑا آپ نے اس مقام گل کی پھر بار بار وہی لمناسٹر مشہور کلام کے اندر اس لاہو وہ سچی من خطری پر مری شکل نہ خطری من بھامری شکل دکھاجیا گالی اللہ چوری ہمارا بادی خطرت من من تھامری تیری وادی ایسے عالم کا کیوں نہیں رب تو ایسا عالم تاجدار گورڑا جیسا جب سو جے نا تو سمجھ لے کہ باد جاگ عبادت جی سو جو بیانگا کرنے والا سر کیا ہے جب سو کی بنتا ہے آر مانے گڑی سے

رسول اللہ کے نال محبت کرتی ہوگی گی نشانی کی ہوگی گی تو مومنا واسطے نرم بن کے کافر واسطے سخت ہو مومنا ایمان کی وڈی نشانی ہے دوسرے تھان سے رب کا قرآن کر بولے ارشاد ربانی محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد پاک اللہ دے سونے جڑے دے آپھی نے آپ سرکار دے دے اوپر سخت میرے آپس نرم نے رحم اللہ مومنا کی نشانی دسی گئی کافران واسطے سب کو بن گئے یہ تاجدار مجدد علم آپ سرکار آپ یہی فرما نے جس بندے کے دل کے اندر کافران کے خلاف نفرت کھولی کافران کے خلاف نفرت نے پسند نہیں کرتا کافران کے خلاف شکت نے پسند نہیں کرتا مجدد الفسانی خانی مجدد علم جس کے بارے کمال فرما

حضرت سیدنا صدیق اکبر پتر آخر تو میرے سامنے سامنے آئے ہو جنگ کے اندر میں تمہیں بچا چڑیا والد سمجھ فرمایا آ جاتا میں نہیں ہاں، اپنے گا جی۔ بن گیا گل یار ہے تو ریشم لاہور ہی بولیا گل ہلکا کر یار ہو ریشم نرم کر ہلکا یار ہو ریشم کی طرح نرم رس میں حق و باطل ہو تو ہکو پاس کرافا نار رفیہ الہاری ہندو بھارت میں

سختی نہیں ہونی چاہیے دین تو بڑا نرم ہے تو مجدد الفسانی اور قرآن کی آیت یاد کر لیں کہ کافر واسطے مومن سخت ہوتے ہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں جس کے دل میں سختی کونی کافر کے خلاف پسند نہیں کرتا نفرت نہیں رکھتا فرمایا مومن کو نہیں اوپر تب دے ملحد توجہ ہے ہاں۔ مومن نرم ہوں مومن نرم

بچے کو نہیں چھوٹا بچہ بھی دوسرا جب ذات دا مسئلہ آئے پھر جی، گل آوے تے مومن نرم کی مطلب جی ذات نو کوئی ستاوے تکلیف دے تیری ذات نو دین کی خاطر نہیں سات بھی تیرے نال عداوت رکھد ہے دشمنی رکھد ہے تینو ستاوندا ہے مومن ہوے گا نرم ہو جاوے معاف کر چھوڑ بلکہ جی موج آمن تو اگلے نو رنگ چھوڑ دیں بہاول خردار آپ کا ملال آپ سرانی آخیا جا شہر کرتے ہوں سر کہ بلا آلم نور محمد کشتیاں والے ہونا ماسی دے بیٹے دے خلیفے جگ دیکھنے پینا شروع کر دن میرا چپ جانا خراب ہو جائے میرا پانی ہے خراب نہ ہو جانے جگ نو گا لگے تو آئے سر سوٹا مارا سوٹا مارن کی دیر سی

سانو حکم کرنا سی بدلا لے مارے خون فرماتے میں انہیں چڑھایا پہ جڑا میرے سی میں وہ ہاں۔ چار

وقت نے بادشاہ وقت نے گالا مڑتا پیا خاموش نے سونے نے جب گالا کٹ لیا بہ گیا آپ اٹھے آپ سرکار اپنی چادر اتاری موڈے تو چادر اتاری گالا کٹنے والے جی ہاتھ مارا جو ترہم دینار اس نال خدمت کا فرمائی اس دی جنہیں گالا کڑیاں سن غلام آخر سونا او گالا کڑدا وے تسا ان خدمتاں پہ کر دے دے فرمایا جیڑا کچھ اس دے کول سی او مینوں دتا جو میرے کول سی میں دو دے سبحان اللہ جو لے کے آیا سی دے چھڑیا وے جو میرے کول سی چھڑیا سبحان اللہ اور قدمے تے ڈگ پیا کالا کٹن والا ماس چکر وہ مڑ گالا کٹیاں کیوں سن ارد کر دے سونے میں دیکھنا چاہتا سا جناب دیا لگا بچ خون رسول ہے اج گالا سن کے ذات کی خاطر گالا سنیا نے بابو بے خدا بھی ذات کی خاطر

چھڈ تلوار کافر حق کا بکے کی کی کی صحیح فرمایا اللہ اللہ خاطر خاطر لڑتا تھا تھا پیا مار بھی لیکن تو میرے منہ سے آئی میری ذات کی گل دل آ گئی ہے علی برداشت نہیں کرتی کہ رب لگا میری ذات کی گل دل میں تین چڈیا کوئی خون سی حسن پاک دے اندر حسین پاک ایسی ذات کی گل جب دین کی گل آئی ہے مولا حسین نے نہ اپنی پرواہ کی نہ کتے کی پیدا کی دین کی پیدا کی ہاں جی آخر تو سب سلطان کی بتا سکیل باب پر مندر جیو جیوتے اماری جلتا پیے پ اروڑی کنڈے ہوگا لانگ ہے کوئی کنڈے اس لان ہے سیے پا دل دے ہف دو شادی پانچ دے حسادی باہو کیوں رکھے کیوں رہیے ہاں یار کی آوے آئے کوئی گند سکتے گالا کٹے یار کے پارو سو جے یار سے نام ملے مہنا چولی پا لیے ہے تھا چھٹیے بنی جدو خلیفہ بنے نے آپ سرکار نے اعلان فرمایا عثمان اج اپنے تو انصاف شروع

ادھی دنیا کا بادشاہ ہے عثمان غنی جنہ کا لقب ہندو رہ جس کی شان جس شرم و حیات گواہی خود رسول خدا سے وہ عثمان غنی کیوں نہ آج انصاف کو کم اپنے کو شروع کرے کیوں مت کا جو انصاف کر رہے

توجہ ہے ہے ہاں ظلم گئے ہزار بندیاں دے تساں جڑے سنن والے نے نے استاد انہوں سنا ہونا حاکم وقت ہوندا یہ عمر پاک آپ پر جا رہے ہیں مدینہ شریف قد سی آپ کا بہت اچا قد سی یہ نال ایک بندے دے پیر سے پیر آیا بندہ سنا ہے انہوں پتا نہیں سی حاکم وقت نے بندہ سنا ہے میرا پیر مروڑ چھڑے انا ہویا پھر نے آپ نے غصہ نہیں کیا سبحان اللہ یہ سخت گل حالانکہ غلطی نال آیا غلطی نال آیا جان کے عمر جان کے عمر پاک کتنے کر سکتے

کہ جب دین کی گل آئی نا پھر عمر پاک نے اپنی جان کا میں بیچے دے پھر پورے دنیا کے اندر اسلام کا چھپا بٹھا یارہ ایسا تاجدار یارہ بھی ایسے موضوع سے گل کراتے کئی گھنٹے لگ سکتے نرم ہوئے کا یہاں پتا دیا اپنی نشان نارا

جو ہے اسلام دی اسلام دی حکومت کے اندر اسلام کے قانون کے مطابق اگر کوئی کسی نے ستا ہے وہ پھر اسلام کی حکومت اس کا بدلہ لے کے دے سکتی بدلہ ضرور ہے جی ہوں آپ حضرت عثمان غریب فرما رہے ہیں کان مروڑ یہ بدلہ ہے نا بدلہ ہے لیکن اصل کی معاف کر

انہیں خلاف نفرت رکھے کفر کے خلاف نفرت ہوئے دوسرے نمبر سے کافروں کے خلاف چلنے میں پسند کرے کافروں کے خلاف چلتا ہوئے خلاف چلے کر کے ایک شہابی رسول خدا کی بار بار پیلے رنگ کے کپڑے پائے ہوئے سن خدا نے نے دیکھا دہی یہ کافران کپڑے دھو چھٹا رنگ اتر جانے نا ہاں رسول خدا سے ایک سبق آپ پر دھی پتر بھی ڈھی پوچھو اللہ کافر کے خلاف چلے جو چیز وہ پسند کرتے ہیں کیوں جی چیز وہ پسند کرتے ہیں تو من جڑا ہوگا وہ پسند نہیں رکھے گا اس کی پسند ساری پسند فرق ہے فرق ایک اور گل ہے کہ اج اصا فرق مٹائی بیٹھے کافروں کے خلاف چلتا ہوئے تیسرے نمبر سے

ڈاکٹر کے خلاف خود بھی چلے اپنے گھر والے بھی چلا اولاد کو بھی چلا کے والے جلد متوادر امبر اندر آپ سرکار نے اپنی اظہار فرمایا گل لکھیے فرمایا ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے

فرمایا میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کافروں کے خلاف نفرت سختی کرنا ان کی تحریر کرنا یہ اللہ کے نزدیک ایسا محبوب عمل ہے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں جو ہے یہ مجدد صاحب کا بیان ہے مجدد صاحب کل ایک فرق کے تعلیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا پیش کرتے ہیں فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو آخیا سی درمیان بہت خلوتا قرآن مجید قرآن مجید کے اندر آیا سورہ منتحرا دے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ہے بیان آپ نے فرمایا درمیان عداوت سے بہت کھلوتا وے ہوں ختم نہیں ہو سکتا

جس درخت سے پھل لگی ہے فرمایا شجر انبیاء نے ایسے گل رب تعالیٰ نے گل پسند ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ میرے جسمہ کے خلاف سختی پہ کرتا ہے نفرت کرتا ہے فرمایا جا ابراہیم آج تو بعد جن میں نبی ہوئے ہوئے ہم کہا کہ میں اپنا آخری نبی بھی تیری اولاد بھی چھوڑا ہوں جب صاحب فرمانے نے اسے وجہ تو خدی لگ ملی ہے توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور علی پاک پھر ایک اور علی پاک سرکار آپ نے وہاں حضرت کے اسما کے میں جانتے سا اور آلے حضرت کے پوٹ پہ جانے سن رہا

اگر یہ چیز ہے تو پھر الحمدللہ اللہ تعالی کی رحمت سمجھ کسی بھی فخر نہیں کرنا رحمت سمجھ کے ان آخر اللہ تعالی نے سانو چیز عطا فرمائیے جی اپنے سلحان فرمانا خلاف بول کافران خلاف چل کے وکھا

تے آخرت کی تیاری بھی وہ بندہ کرے گا جہد ایمان ہوئے گا جو جلان ہوا کو ایمان ایمان آخرت آخرت مومن ہی نہیں نہیں رسول خدا کے بارے جو فرمایا اس اس اس نے قوم قوم رہنما سمجھی کھڑوتی ہے ہے سبحان اللہ

سفا نمبر چھ سو پندرہ سنیا کی نشانیاں دستیا فرما دے سر سید احمد خان علی اور اس کے سب کو ہے جڑا یہ توجہ ہاں کیوں نا اصل نام ساٹے چارکھ سر سویا ہاں۔ کی مسجد ہوا سو <laughs> جو ہے ہاں پتہ لگے گا کیڑا کافر کے خلاف سختی پسند کرنا سارے نہیں پہ بولتے کر درجیا بولو سبحان اللہ تفصیل قرآن اصل ہے القرآن ہے مل جاتی ہے اردو بازار عام مل جاتی ہے جن تعریف کی ہے قرآن پاک نے اس کے اندر انہیں جنت کا انکار کیا دو دن کا انکار کیا ہے مہورا کا انکار کیا فرشتہ کا انکار کیا ہے اگر فرشتہ اسلام کے بغیر باپ پیدا ہونے کا انکار کیا ہے انہیں اپنی ماں کی سائنس میں شامل کی ہے انکار کرنے والا

تاجدار کرنی جنہیں جنہیں قرآن ہونا اپنا استاد کسی صحابی نو نو بنایا بنایا ہونا ہونا یا امام اعظم ہر وقت آخرت کی تیاری کرو گا کر کے نام ویس کرنی آپ سرکار آخرت کی تیاری کے اندر مصروف کر

تیاری کرنی ہے ہاں، جو ہےڑ گیا جہاں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہری چہرہ دیکھنا عبادت صحابی جسو بتا میرا ہزار سال کی عبادت دیکھ توجہ ہے نقلی بات توجہ ہے صحابی دونوں صحابی پھر وہ عام صحابی نہیں وہ صحابی نے ایک دوسرے خلیفہ نے ایک اچھا خلیفہ نے جان نصیب رسول اللہ نے جان نصیب ہے وہ اس پاک فرماندے نے ہن مہربانی کرو تسا تشریف لے جاؤ وقت تھوڑا رہ گیا میں آخرت کی تیاری کروں گا یہ دسیا یا رسول اللہ نے منزل بڑے اچھی ہے یہ نہ جی بس اصا کا تعلق جڑ گیا نال نہیں نہیں آخر کی تیاری کر کر کے مرد آواز کرنی حضرت رابعہ آپ آپ سرکار سرکار کول نکاح پیغام آیا وے آپ نے

اگے انہاں عرض کیتی اے انہاں جنہاں دا اپنا ہی پتہ کونی فرمایا میں ایسے گل وچ لگی ہاں مینوں شادی دی کیڑی پروا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اے یہ سر قرآن والے کون مومن سر جڑا مومن ہوئے گا ہر وقت آخر کی تیاری وچ رہے گا آج اس آخر بھلا کے آخر کی فکر ختم کر چھوڑیے اساں دے سبق بھی ہجے پڑھا رہے ہیں بس

حضرت سیدنا فاروق عالم آپ سرکار نے ایک دستہ بنایا ہوا سی رجسٹر سی ہفتے کے اندر جڑے اپنے کام کرنے انہوں نے لکھنے جمعے والا دن ہونا میں آپ نے کھول کے پڑھنا دیکھنا اگر کوئی کم نبی شریعت تھوڑا جہا بھی ایویں خلاف نظر آنا آپ آپ آپ آپ نے پچھانا ہو فرمانا کریں گے حالانکہ کم کو محفوظ محفوظ شریعت کے خلاف کام نہیں ہویا لیکن انہوں نے اپنی آج بھی کرنا جب آپ کا وشال مبارک ہوا مسودا گیا کنڈ مبارک کے کالے نشان لکھے

ایک مہینہ آپ گھر باہر نہ آ سکے تیاری کرنے والے آپ کدے لکھے اپنے کام ہفتے دے اندر لکھتے سن آپ تو سال تو بعد بھی حساب نہیں کرتے کاشت کرنے چھ مہینے بعد کاپی پینسل لے کے پایا کی ملے کرنے حساب پتر نو جتھے بھیجنا ہے حساب کتاب کی دتا ہے کی میں نوکر نے کی خرچ کیتا ہے کرنے حساب اپنا حساب کیتا ہے کہ اصا کی کرنا پڑے سان کی آخیا گیا نوکر نو آخے تیری خلاف ورزی کرے تے سدا رب سان انہیں لینا کوئی حساب کیا کرتے جنہوں نے حساب کی فکر رکھی ہے

خلیفے نے آ کے حضور نواب صاحب آ رہے ہو چپ بیٹھے حضور پہنچ گئے نے حجرے کے اندر داخل ہونا رہے چپ جب داخل ہونے لگے نا تو نواب صاحب آ گئے میں میں کنجریاں نے واسطے سمجھ کے بوا گئے تو میں کی کرا سبحان اللہ کرتا پا لو کپڑے کپڑے پا لو نماز میں کیوں میں کوئی کنجریاں نہیں کرنا سمر کے بتاؤ آپ اٹھے نہ ہوئے اٹھے نہ ہو خاطر اسی طرح امام تاجدار گولڑا دا خلیف صدر ایوب گیا ہے آپ نے کھول کھول کے گیا ہے آپ کو جا کے صدر ایوب آیا ہے آپ اٹھے بولیے ہاں یہ سب مومن جنہوں نے صرف دنیا دارا بادشاہ کی پرواہ نہیں کی کیوں اپنا جو حسابی کوئی حساب نے جدو مر جا میرے کفا نے درخت چھوڑیا جی پوچھا چاہیے فرمایا فکیر اپنا حساب پورا کر کے جا شو دنیا دے اندر استعمال کیتا ہے شو استعمال کیتا ہے اس کا حساب کر کے جا رہا ہوا قیامت والے دن فرشتہ نو حساب کرن دی لوڑ کو نہیں پڑی میں اپنا حساب سامنے پیش کر گا کہ کی کرتے سر استعمال آپ سرکار آپ سرکار نے کپڑے پونے کمیز بسیدہ ہو جانا رومال بنا لینا رومال پھٹ جانا وٹوانی بنا لینی وٹوانی تو کم جانا رہنا دیوے دی وٹ بنا لے دیوے دی وٹ بنا لینی استعمال کیا برادری تانا مار دی کیوں شادی کی تیرے کول تو بسترے کو نہیں نسا دو سامان تو جائے گا پیچھے کی کرن گے نکما نکھٹو

میری اولاد میں کیوں کماوا یہ اگر شیطان دی بڑے گی تو پھر میں ضرور اپنے گل پونا جو ہے آپ ہی تو سوچو جو کچھ کمانے ہوتا ہے جو کچھ کرنے ہوتا ہے آج اولاد کی خاطر نہ صرف غیرت حیا کی فکر کی تھی نہ دین کی فکر کی تھی نہ ایمان کو مقدم رکھا اصل کی فکر بن گئی جی میں آوے آوے ضرور اے کوٹیاں بن جان زمینہ بن جان اے ہر چیز ساری بلے بلے ہو جائے سوچیا جہاں واسطے کرنے جو ہے جنہ واسطے کرنے یہاں کوئی سانو فائدہ دینا وہ بولتے صحیح اچھا ایمان تو حساب کتاب اصا کرنے توجہ آخری گلا کریں توجہ نہ سنو حساب کتاب اصا دن رات مشقت پہ کرنے ایمان نال دس باپ مر جاوے جڑا کوٹھیاں پتر واسطے کوٹھیاں بنا دے چکر کے کنے دن رکھے گا پتر اپنے دا بول بول بول بول جو پتر مر جاوے کیوں رکھے گا ماں رکھے گی سارے چھڑ جان گے نا یار سب تو وڈی محبت کا دعوت ماں کر دیے نا جب موت آ جاؤ ماں آ کے گی رکھو اتنے ہاں؟ کہ بولیا پھر چنگا نہیں کہ اج دین دی خاطر آخرت دی خاطر رشتے داریاں چھڑ کے رسول اللہ لنال ناتا جوڑ رہی ہے تاکہ قبر سے حشر کو سوری بڑھ جائے جڑ کے اندر سی مرانگے

جب سارا کملی وال دیا سچیاں یاریوں نے اللہ اللہ بولیا چنگا نہیں رسول والا نہیں چھٹنا اگر تو ناتا جوڑے گا کیوں آگو کا گنا پر منتھان ہوا میںرما چڑیا رکھو مدرخ فرما چھوڑا ہے منقا نو جہاں ہو سوکھا جت ہو مطلب دنیا چاہے بہت کمرے چاہیں جی میں

جڑا دس ہے صوفیاء کرام دے حوالے دے ان سڈے دل چ ایمان کی قدر ہوئے رسول اللہ دے حکم کی عزت ہوے دین کی عزت ہوے آخر کی تیاری ہوے امید ہے رب سونا کرم کرنا چھوڑے Thank you.

ایک ایک مشت کم رکھتا ہے ہے ہے ہے یہاں دونوں کا کا نام پڑھنا جائز تو نہیں بارے بزرگ نے اپنی کتاب کہ حکم شریعت کے کے اندر اندر وہ عورت کی طرح جو لہذا بات محفل اس طرح کا نات خان جڑا ہے انہوں بلانا بھی نہ جائز ہے تو اس کو نات پر نات پڑھوانا بھی نہ جائز ہے اعلی حضرت امام اہل سنت فتح رضویہ جلد تیئیس اور فتح بریلی شریف کے اندر اختر رضا صاحب اور انہوں نے ایک علیحدہ فتح نورانی تیوی ستار نات خانی کی نات خانی ایک رسالہ نہ مل جاتا ہے اتنے اتنا بپوری بتاحت نام لکھا ہے ایسے لوگوں کا ایسے لڑکوں کا نام پڑھنا شرائط میں جائز ہے سننا بھی جائز نہیں قبرستان میں جوتی پہن کر جانا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں قبرستان میں جوتی بندہ پا کے نہ جائے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے اور انگریزی بھی ان کے بارے میں ہمارے ہماری رہنمائی فرمائے انگریزی بھی بعض میں نماز ہو جاتی ہے یہ جو ہے یہ عقیدہ رکھے قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے اور انگریزی بھی کہ ہوئے میں پوری وضاحت کر گیا ایک پاس ایمان آخر ہے کہ کوفری مخالفت کو نہیں تو ضروری سبزی کروتا ہے اور جو ہے ہاں۔ انگریزی لباس میں نماز ہو جاتی ہے انگریزی لباس دیکھتے ہوگریزی وجہ پتا ہے وہ تو بالکل آرام ہے آپ کا پتلا ہے نماز بازی کو نکالتا ہے اگر کسی نے پڑھ لی تو پھر دکان پڑے

فتوا بریلی شریف اختر رضا صاحب نے فتوا آپ کا فتوا ہے کہ جو ٹیلی ویژن جس کے گھر میں جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اس گھر والے کے ساتھ اگر امام تعلق رکھتا ہے تو اس امام کے پیچھے نماز جائے جی دارے کی ٹی وی ہوگی تو امام وہ تعلق رکھے تو امام دے پیچھے نماز جائے کونی تے خود ٹی وی چننا دیوے چڑھنا سمجھو ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی مسجد تک رکھی کھلوتے ہیں ساڈے بزرگ پرماند نے یہ دسو یہاں کا وٹےرا آ جائے لوگ کا جڑا پیا ہوں جس میں گرو کر لیا چلو باوے لینڈرین چ نہ پیا ہو نو لوٹا لیا کسی خوب پانی پا کے اپنے پیر نو گے گوارا گے جب تک پلیتی نہ لگے پانی تو ہی جس ڈبے چوبی گھنٹے رسول اللہ کی مخالفت ہوئی ہوگی ہوئے جس سکرین انگریز انگرینس نہ بتایا جائے کہ جنا کرنے کا گنا کتنا ہے ہمارے یہاں جنا شراب جوا بڑا کام ہو گیا ہے کام ہو گیا اہم ہو گیا اہم ہو گیا کام ہو گیا ان تینوں کے بارے میں بتایا جائے کہ ان گناہوں کی کیا کیا سزا تاکہ عوام کو پتہ چلے ہر بندے کو پتہ ہے ان اچھے میں سیرن ہر بندہ جان رہے کیونکہ ایک قرآن مجید کے بارے میں واضح بیان جنا کے بارے قرآن پر مرد ولا سر اور دوسرے جنا کے قریب ہی نظر کی مطلب مفسرین فرمانے نے جڑے جنا کے اسباب نے انہوں نے قریب ہی نظر بندہ رسول خدا کی بار حاضر ہوئے عرض کرتا کرتا ہے ہے میرا جی برائی کرنا فرمایا ماں پسند پسند پسند کرے کرے گا گا نہیں بہن فرمایا جس نال تو تو کرنا وہ بھی کسی ماں میرے خیال ہے ایمان والے

عورت کا ہاتھ پڑے ادھر اس کے گھر کے اندر تی سال تو ایک بندہ مشکی کا پانی لے کے آ کے دینا سی پہنچا سی دروازے رکھ چڈنا وہی گھر والی لے جانا اس بزرگ کی گھر والے پانی دیا پانی لیا ہاتھ پڑے گھر والی نیک سی سالے دی ہاتھ چھڑا کے بجی تے رون کافی یعنی کہ او پریشان ہوئی تے انہیں وقت لکھیا کیونکہ انہیں بزرگاں تو سنیا سی سبحان سنیا سی بزرگاں تو وقت لکھیا جدو گھر والا گھر آیا ہے اور اتر دیا نے کہ پوچھا کیوں پریشان ہے فرمایا اج تو کوئی گل ضرور کیتی ہے باہر میں نے دس تاج کی کیتا ہے انہوں نے کچھ نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا فرمایا نہیں تسا کچھ کیتا ہے جب بے حد مجبور کیتا میں کہا ہاں ایک میرے کو کم ہو رہا میں نے ہزارہ کئی سال ہو گئے میں چوڑیاں بیچنا لیکن اج اج جڑا ہے میری نگاہ پئی ہے پورا خیال آیا میں ہاتھ پڑے ہے پھر میں فوراً چھڑ دیتا توبہ کی طرف دی بارگاہ جی فرمایا وقت کیڑا سی انہیں اندازہ لا کے دسیا وقت ایسی گھر والی نے آخیا اس وقت جس وقت تو کسی اور بھی بات پڑی ہو نا اس وقت کسی ہو سکتے ہاں آخر وہی تو کسی ماں بہن جس کا اڑا نا گنا اچھا